اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے القارعہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا مل کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ ملکوریا اور تمہیں کیا معلوم وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے یوم یکون الناس كالفراش المبثوث جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے وتكون الجبال كالعهن المنفوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے فَأَمَّا مَن ثقلت موازینه اب جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے فهو فی عیشت راضیه تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَهُ اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑا ہوگا وما ادراك ما هي اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑا کیا چیز ہے نار حامیہ ایک دہکتی ہوئی آگ